کی وجہ سے بے شک ہم ساتھ اس مذہب کے جو بھیجے گئے ہو تم ساتھ اس کے کافر انہیں انکار کرنے والے ہم بابا تمہارے مذہب کے منکر ہیں بس بس ہم نہیں مانتے جیسے اور پھر تم پر سوال ہے پیچھے پا آئے اور نیچے لکھا ہے بازا میں خود لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا لکھ لو میں خود پیچھے سوال گزر آیا ہے اور پھر تم کے نیچے لکھ لو میں خود ہوتا ہے تو وہ تو پیغمبر مانتے ہی نہیں تھے تو اور پھر تم کیسے کہہ رہے ہیں تم بھیجے گئے ہو پیچھے سوال گزر آئے جواب بھی گزر آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں رسول نہیں مانتے تم جو کہتے ہو کہ ہم رسول ہیں تو چلو ہو رسول لیکن ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے ہاں، سب کہنے لگے براہ عناج بے شک ہم سات و مذہب کے جو بھیجے گئے ہو تم سات وفرون انکار کرنے والے ہیں فن تمنا تخویف دنیاوی دنیا بھی لکھا ہے اور خمرائے خمرائے اناج رد کرنے کا نتیجہ لکھا ہوا ہے یہ عنوان ہے اور عبارت لکھی ہے ماکبل کے ساتھ ربط لگانے کے لیے جب اناج حد سے بڑھا جب اناج حد سے بڑھا تو بس بدلا لیا ہم نے پر دیکھ تو صحیح کیسے تھا انجام جٹلانے والوں کا انہوں نے جو جٹلایا تو ان کا نتیجہ کیا نکلا او تباہ ہو برباد ہو گئے نام و نشانی مٹ گیا ان کا مکے کے مشرقوں تم بھی مان لو یہ انوفیت اور یہ جزئیت اور یہ بنتیت اور معبودیت ان تمام خیالات سے تم توبہ کر لو ورنہ تمہیں بھی اس طرح تباہ کر دیا جائے گا جس طرح ان کو کیا گیا تھا اللہ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 کل جب سورت کا خلاصہ کیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ چار دلائل نقلی آئیں گے کتنی چار دلائل نقلی آئیں گے مسئلہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے اب قال ابراہیم علیہ کے نیچے لکھا ہے دلیل نقلی تفصیلی اب ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلاط التسلیم سے دلیل تفصیلی آ رہی ہے اللہ فرماتے ہیں آئے مکے کے لوگوں ابراہیم علیہ السلاط وسلام تمہارے جد امجد ہیں نقبی لحاظ سے تمہارے بڑے ہیں اور مذہبی لحاظ سے بھی تمہارے بڑے ہیں تم اپنے آپ کو ان کا مقتدی سمجھتے ہو آؤ ابریم علیہ السلاط و تسلیم کا حال سنو انہوں نے اپنی قوم اور اپنے والد سے کیا کہا تھا قال ابراہیم علیہ ہے اور جبکہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ خلاط و تسلیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے اننی برا مما بجوم برا ان کا لفظ جو ہے حضرت یہ مصدر ہے کیا ہے مصدر ہے اور یہ مبالِ وطن بولا گیا ہے جس طرح زید عادل بولا جاتا ہے نا مبال وطن حالانکہ ہونا چاہیے تھا زید عادل یہاں بھی ہونا چاہیے تھا اننی بری ان لیکن بری ان کے بجائے برا ان کو لفظ دیا ہے یہ مبالغ وطن ہے اننی برا مما ماتا بے شک میں بری بیدار ہوں ان ہستیوں سے جن کی عبادت کرتے ہو تم جی نیچے لکھا ہے بے مانا لا الہ بے مانا لا الہ اللہ کے سوا ہاں لا الہ کوئی معبود نہیں ہے میں بری ہوں الزی فاپرنی ہاں مگر وہ ذات پاک بے معنی بے معنی ہے اور یہ مستثنا منقطع ہے مگر وہ ذات پاک جس نے پیدا فرمایا مجھے سیاح دین پس بے شک وہ ضرور رہنمائی کرے گا میری سیاح دین کا سین جو ہے یہ سین تاکید کے لیے ہے استقبال کے لیے نہیں بلکہ تاکید کے لیے پس بے شک وہ ضرور رہنمائی کرے گا میری نیچے لکھا ہے مسالے و دنیا میں مسالے و دنیا کے اندر آواز نہیں ہے کیا نہ سیاح دین ہے پس بے شک دروازہ پھر کھول دیا ہے میں نے کہا دروازہ بند کر تو جو بھی آتا ہے کھول کے آ جاتا ہے نہ سیاح دین ہے پس بے شک وہ ضرور رہنمائی کرے گا میری حضرت یہ دین پر زبردست اشکال ہوتا ہے بظاہر کہ آپ تو پیغمبر تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور پیغمبر جو ہوتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں وہ تو جب سے پیدا ہوتا ہے ہدایت پر ہوتا ہے پیغمبری ملنے کے بعد فرما رہے ہیں سیاح دین وہ میری رہنمائی کرے گا یہ استقبال کا سیگا بول رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو جواب اس کے دو دیے گئے ہیں ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ یہاں ہدایت مراد نہیں بلکہ صبات عالل ہدایت مراد ہے کیا مراد ہے صبات عالل ہدایت وہ مجھے ہدایت پر قائم رکھے گا ہدایت پر مضبوط رکھے گا سمجھ رہے ہو کیا مراد ہے صبات عالل ہدایت اور دوسرا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ اس ہدایت کا لفظ جو ہے یہ عام ہے مسالح دین و دنیا سب اس میں داخل ہیں مسالے دین اور سب اس کے اندر کیا ہیں ہے سب مراد ہے یہاں سو سیاح دین تب بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہدایت دے گا مجھے رہنمائی کرے گا میری مسالح دین و دنیا کی بولو صحیح مسالے دین و دنیا کی مجھے رہنمائی کرے گا جا اعلیٰ کالے متمبا قیتن جا کا ہوگا درو مستطر جو ہے اس کے بارے میں دو قول ہیں ایک قول یہ کہ یہ جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کلم توحید کو اپنی نسل کے اندر چھوڑا پیچھے چھوڑا اس کو کس طرح چھوڑا کہ آپ نے مرتے وقت وصیت فرمائی پہلے پارے میں آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھیں گے وہ وفا بہا ابراہیم و بنی ہے وہ یاقوب ابراہیم علیہ السلام نے بھی یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو مرتے وقت وصیت فرمائی تھی کہ ہمارے مرنے کے بعد اسی توحید پر تم نے رہنا ہے قائم رہنا ہے اس طرح وصیت کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمہ توحید کو اپنی اولاد کے اندر باقی چھوڑا تاکہ میری نسل کے اندر جو بھی مشرق آئے سمجھا وہ اس کلمے کی طرف رجوع کرے اب یہ مانا کر لو وہ اور کر دیا اس ابراہیم علیہ السلام نے ہا اس عقیدہ توحیدیا کو ہا اس عقیدہ توحیدیا کو اور کر دیا اس ابراہیم علیہ السلام نے اس عقیدہ توحیدیا کو بذریعہ وسیعت بذریعہ وسیعت جی ساتھ لکھا ہے وسفا بہا اور کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے اس عقیدہ توحیدیہ کو بذریعہ وسیعت کالے متن بات باقی رہنے والی فی آپ ہی بیچ اپنی اولاد اپنی اولاد کے اندر اس بات کو باقی چھوڑ گئے لال لحم پر لکھو گا غرض جال کیا لکھا ہے غرض جال کیوں تاکہ وہ یرج تاکہ وہ مشرقین ہم ضمیر کا مرجا مشرقین تاکہ وہ مشرقین یرج واپس ہوں میں رجوع کریں شرک سے رجوع کر کے توبہ کر کے <clears throat> ایمان کی طرف آئیں جرجون پر یہ لفظ ہوگا اب شرک با شنی دن توحید از وبہ از اب شرک با شنی دن توحید از دین رجوع کریں وہ شرک سے بج جا سننے توحید کے موحدین سے ایک تقریر تو یہ ہے دوسری تقریر یہ ہے کہ جا اعلیٰ کا ہوگا درو مستطر اللہ کی طرف جا رہا ہے کس کی طرف جا رہا ہے اللہ تبارک کا و تعالی نے اس کلمہ توحید کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں داخل رکھا یہ کون ہے جو کھڑا ہے یہ کرو ہاں، دوسرا دوسری تقریر دوسری تقریر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس کو بھی لے جا رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے دوسری تقریر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلم توحید کو اور اس عقیدہ توحیدیہ کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں باقی رکھا کہ وقتاً فوقتاً پیغمبر بھیجتا رہا کبھی کوئی پیغمبر آ گیا کبھی کوئی پیغمبر آ گیا حضرت کی نسل کے اندر اور آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا ہے جا کالم باقی اور کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدہ توحید کو سمجھا <clears throat> باقی کلم بات باقی رہنے والی بیچ اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ رجوع کرے شر چکے بس بل متا تو ہا الافاق بس ہوئے اہل مکہ لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ جب کوئی قصہ ذکر فرماتے ہیں تو پھر اس کے بعد مکے والوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں رجوع کرتے ہیں سمجھا ان کو سمجھانے کے لیے اب ابھی دلیل نقلی گزری ہے نا دلیل نقلی کے بعد اب بل متا تو اب التفاق بس ہوئے آل مکہ یا آل مکہ کی طرف توجہ ہو رہی ہے اب یہ بل کھڑا ہے نا یہ بل ہے ہے بیا اس سے پہلے جو ہے دو توجہ ہیں ایک توجہ تو یہ ہے جو مولانا رحمہ اللہ نکالتے ہیں آپ فرماتے ہیں جہاں عبارت مقدر ہے ماں باقیہ موز او شبہات ما باقیہ دلائل عقلیہ اور دلیل نقلی کے ساتھ مسئلہ تو ہو گیا بالکل ثابت اور واضح اب شبوں کی جگہ تو باقی نہیں ہے کوئی گنجائش شبوں کی نہیں ہے ان لوگوں نے مسئلہ توحید کو سمجھ لیا ہے نہ ماننے کی وجہ صرف یہ ہے کہ دنیا پر ان کو غرور ہے کس پر غرور ہے دنیا ہے دولت ہے دولت پر غرور کی وجہ سے یہ مسئلہ توحید کو قبول نہیں کر رہے اب ملا کر مانا کرو ماں باپ یا مو دے شبہ لکھا ہے تمہارے پاس نیچے اوپر کہیں ہاں، نہیں باقی رہی جگہ شبوں کی بلکہ نفع دیتا رہا میں اللہ فرماتے ان لوگوں کو وہ آبا اہم اور ان کے باپ دادوں کو سمجھا ان کو اور ان کے باپ دادوں کو میں دنیا دولت دیتا رہا حتیٰ کے دنیا میں پورے منہمک ہوئے حتیٰ کہ دنیا میں پورے منہمک ہو گئے حتیٰ کے آ گیا ان کے پاس حق اسی انہماق کی حالت میں جا کے نیچے انہماق کی یہ دنیا کے اندر پورے طور پر منہمک تھے اور ان کے پاس حق آ گیا حق سے مراد یعنی قرآن یعنی قرآن پاک ان کے پاس آ گیا رسول مبین اور رسول مبین مبین اگلے دل پا رہے عرض کیا تھا کتنی معنی ہے اس کے دو لازمی بھی اور یہاں متعدی مانا ہے اور رسول جو واضح کرنے والا ہے توحید کو واضح کرنے والا ہے توحید کو حق آ گیا قرآن آ گیا اور رسول آ گیا جو توحید کو واضح کرتا ہے اے توحید اگرو ہلمان لکھا ہوا ہے واضح کرنے والا کس چیز کو توحید کو بس دوسرا قول یہ کہ بل متاطوں کا اضراب جو ہے یہ لال لہم قریب جو کھڑا ہے اسی کے ساتھ لگ رہا ہے کس کے ساتھ لگ رہا ہے لال لہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کی نسل میں پیغمبر بھیجے تاکہ یہ لوگ شرک سے توبہ کر کے توحید کی طرف توحید کی طرف رجوع کریں آ جائیں واپس آ جائیں لوٹ آئیں لیکن وہ لوگ توحید کی طرف نہیں آتے شرک پر اکڑے ہوئے ہیں کیوں بل متا تو ہا آبا ہوں کیونکہ ان کے پاس دولت ہے دنیا اس پر مغرور ہے سمجھ رہے ہو لال لگ تاکہ وہ رجوع کریں اگر کیا ہوا مارا جاؤ مارا وہ انہوں نے رجوع نہیں کیا بلکہ دنیا کے اندر منحلک رہے بلکہ دنیا میں منہد رہے یہ مراد ہے بس ولما اللہ کو توہین قرآن اب دو عنوان آئیں گے قرآن پاک بھی آیا ان کے پاس اور رسول مبین بھی آیا انہوں نے قرآن کی بھی توہین کی اور رسول کی بھی توہین کی ولما جا احمد حق و گیا توہین قرآن اور جبکہ آ گیا ان کے بعد حق کہنے لگے یہ تو جادو ہے جادو کیوں کہتے تھے قرآن کو جادو اس لیے کہ جس طرح جادو لوگوں کے دلوں کو پکڑ لیتا ہے جکڑ لیتا ہے جو بھی قرآن سکھتا ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا وہ کہتے یہ جادو ہے کہتے یہ جادو ہے کہنے لگے یہ جادو ہے اور بے شک ہم ساتھ اس کے کافروں نے انکار کرنے والے ہیں ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے سالو لولا نیلا نہ اب دیکھو توہین رسول طریقہ ہے پہلے توہین قرآن تھا توہین رسول اور کہتے ہیں توجہ ہے نہیں ہے کرو ذرا توجہ کرو سمجھو بات اور کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن پاک اعلیٰ راج منل کریا تہنے آئی میری طرف دیکھو سمجھو بات اس دور کے اندر مکہ مکرمہ کا بڑا تھا رئیس تھا یعنی پیسے والا بندہ ولید نے مغیرہ رہا کیا نام ہے اس کا اس کا ذکر آگے آئے گا ان شاء اللہ تعالی چند سورتوں کے اندر سورہ مریم میں بھی آئے گا سورہ ون نجم میں بھی آئے گا سمجھا سورہ قلم کے اندر بھی آئے گا اس کا ذکر میں وہاں کروں گا اور طائف کا بڑا تھا غور ابن مسعود آفی کون غور ابن مسعود شاق طائف کا رئیس تھا اور ولید ابن مغیرہ جو تھا وہ مکے کا رئیس تھا رئیس منا پیسے والے زیادہ یہی تھے سردار یہی تھے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر خدا نے نبی بنانا تھا تو مکہ اور طائف میں سے جو بڑے لوگ ہیں ان کو کیوں نہیں نبی بنایا اس غریب آدمی کو کیوں نبی بنا دیا بات ہے وہ لوگ کہتے تھے کہ اول تو نبی آنا چاہیے تھا نور کیا آنا چاہیے تھا نور آنا چاہیے تھا اگر کسی بشر کو بنانا بھی تھا تو مکہ اور طائف کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان میں سے کسی کو نبی بنایا جاتا اس غریب آدمی کو کیوں نبی بنایا گیا ہے سمجھے بات اب دیکھو ذرا خیال کرتے اور کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن پاک اعلیٰ اوپر ایک جوان کے منل القریتین دو شہروں سے قریتین کا مانا ہاں بلد کو بھی کیا کہا جاتا ہے کریا کہا جاتا ہے اب دیکھو یہ کریا تین سے مراد نیچے تمہارے پاس لکھا ہوا بھی ہے مکہ اور طائف مکہ معظمہ اور طائف دو جو ہیں ان کو کریا تعین اللہ نے فرمایا ہے یہ مسئلہ جب تم حدیث پاک پڑھو گے نا ان شاء اللہ تعالیٰ مسئلہ آئے گا جمعہ فیل قورا کا کون سا مسئلہ آئے گا جمعہ فیل قورا کے بستی میں جمعہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے تو بعض جگہوں پر جہاں جمعے قائم کیے گئے جس طرح کے جواسا ہے اس کا ذکر آتا ہے تو وہ کریا کا لفظ آتا ہے کہا جاتا ہے کریا کا بستی تھی تو جو لوگ بستی کے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی کریا کا لفظ آ گیا ہے حالانکہ عربی کے اندر شہر کو بھی کیا کہتے ہیں شہر کو بھی کیا کہتے ہیں کریا کہتے ہیں انشاءاللہ شاء خود پرانے پاک میں بھی آئے گا سمجھا مصر کو بھی کریا کہا گیا ہے سمجھا بیت المقدس کو بھی کریا کہا گیا یہاں دیکھو مکہ مکرمہ بھی شہر تھا تائف بھی شہر تھا لیکن دونوں کو کیا کہا گیا ہے کریا تین اوپر ایک جوان کے من القریا تعین دو شہروں سے مکہ اور طائف سے عظیم جو بہت بڑا ہے عظمت والا ہے عظیم کے نیچے لکھا ہے واہے مال اور مرتبے کے اندر سرداری کے اندر جو بڑا ہے راجولین کے نیچے لکھا ہے رئیس مکہ ولی جب نے مغیرہ طائف عربہ ابن مسعود تھا اچھا خیر لکھ لو تم لکھ لو یہ دو حاشیے پر دو نام لکھ لو بس ایسے ولید ابن مغیرہ اور عروہ ابن مسعود ثقافی تاکہ یاد رہے ولید ابن مغیرہ اور عروہ ابن مسعود ثقافی مسئلہ سمجھو سوال ہے یہاں زبردست ہم نے پیچھے پڑا ہے کہ قوم عاد اور سمود نے کہا لو شاہ ربنا لا ملائے اگر ہمارا پرور دگار بھیجنا چاہتا تو کن کو بھیجتا ملائکہ کو بھیجتا نوریوں کو بھیجتا اور خود مکے کا مشرق بھی یہی کہا کرتا تھا حاضر رسول یا پولیس تو عام ویم سیخ رسواک یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے بازاروں میں جاتا ہے رسول تو وہ آنا چاہیے جو نور ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہر دور کے کافر مشرق یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ رسالت اور بشریت یہ ایک دوسرے کی ہے ضد ہیں جو رسول ہوگا وہ بشر نہیں ہوگا جو بشر ہوگا وہ رسول نہیں ہوگا خلاصہ یہ ہے کہ مکے کا مشرق جو ہے وہ تو رسالت اور بشریت کے درمیان منافعات کا قائل تھا قائل تھا تو وہ کیسے کہتے ہیں کہ کسی رجل ان کسی جوان بڑے پر کیوں نہیں قرآن نازل ہوا رجل کا نام کیوں لیتے ہیں مکے اور طائف کا کسی رجل عظیم کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا حالانکہ وہ منکر تھے اس بات کے کہ کوئی پیغمبر بشر نہیں ہو سکتا وہ کہتے تھے پیغمبر ہوئے اور بشر ہوئے یہ پیغمبر کی توہین ہے سمجھ رہے ہو ادھر تو وہ منافعات کے منتقد تھے وہ کہتے تھے کہ پیغمبری اور بشریت یہ جمع نہیں ہو سکتے ادھر کہتے ہیں اللہ راج من القریت نے جواب <clears throat> کیا بات ہے جواب جواب یہ ہے کہ اصل عقیدہ یہ تھا کہ بشریت اور رسالت میں منافعات ہے اصل عقیدہ کیا تھا وہ کہتے اول تو کوئی پیغمبر آتا تو کیا آتا نور آتا جو نہ کھاتا نہ نہ بیوی نہ بچے کچھ بھی نہ ہوتا اس کا اگر خدا نے پیغمبر بشر کو بنانا بھی تھا تو پھر کسی سردار کو بناتا سمجھ رہے ہو اول عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بشر پیغمبر نہیں بن سکتا اول بات یہی ہے چلو اگر بشر کو بنانا بھی تھا تو کسی رئیس کو تو بناتا اپنا پیغمبر غریب کو تو بنا دیا جواب سمجھ آیا ہے جی۔ حاشیے پر جب بین فطور یہ عبارت ہے تلاش کرو نبوت اور بشریت میں منافات اصلی عقیدہ تھا کہاں ہے ہاں ہاتھ رکھو ہاتھ رکھو چودھریوں سارے بڑے چودھری بیٹھو ہاتھ رکھو ہاں نبوت اور بشریت میں منافات اصلی عقیدہ تھا اور یہ قول علا سبیل تنزیل و تسلیم ہے حالات تنظیر ہے چلو نیچے آ جاؤ اول بات تو یہ ہے کہ پیغمبر بشر نہیں ہو سکتا چلو کچھ نیچے ہم آتے ہیں نیچے آتے ہیں کہ چلو بھائی بشر بن سکتا ہے تو پھر کوئی رئیس بنتا غریب کو کیوں بنا دیا جواب یہ بات ختم ہو گئی اور بات سمجھ ہے میری طرف دیکھو لولا ان دلا لولا نفی کے بھی آتا ہے کس کے لیے آتا ہے وہ کہتے ہیں لولا ام دل لحاظ القرآن والا راج المن القریا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الخلا تو تسلیم کو عظمت حاصل نہیں تھی نفی کر رہے ہیں نا اس سے معلوم ہوتا ہے آیت سے کہ نبی علیہ السلام کو عظمت حاصل حالانکہ حدیث پاک بخاری میں دیگر کتب میں بھی آئی ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے روم کے بادشاہ ہرکل کے پاس خط لکھا تھا تو اس نے پھر بلایا کہ شام کے اندر اس پیغمبر کے کوئی رشتہ دار آئے ہوئے ہوں تو انہیں بلاؤ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت حالت کفر شرک میں تھے یہ اور ان کے ساتھی بلائے گئے اور ہرکل نے چند سوالات کیے ایک سوال اس نے یہ بھی کیا کیسا ناسا بہو فی کم کیسا کہ اس پیغمبر کا مدعا یہ نبوت کا نصب کیا ہے تمہارے اندر عالی نصب کا ہے یا کم نصب کا ہے بڑی قوم کا ہے یا چھوٹی قوم کا ہے تو ابو سفیان نے جواب دیا ہوگا فینا رونا ہو ہوگا فینا تو ہمارے اندر بڑے نصب والا ہے اونچی اونچی قوم والا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام ہاشمی تھے نا جی عرب کے اندر سارے عرب کے اندر قریش قوم کو فضیلت ہے پھر قریش میں سے ہاشمیوں کو فضیلت ہے تو ہاشم سب سے اعلیٰ قوم تھی اس علاقے کی تو اس نے کہا ہوگا وق زو نصب وہ ہمارے اندر بڑے اونچے نصب کے مالک ہیں اور اس نے پھر جواب دیا قدال کا روکو رقص باتوں کی نصب قوم ہمیشہ رسول اونچے نصب میں آیا کرتا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو عظمت حاصل تھی کیا تھی عظمت حاصل تھی تو اس نے کہا ہے ہو وقو نازو نصب وہ ہمارے اندر بڑے نصب والے ہیں اس عجتب سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو عظمت حاصل نہیں تھی اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عظمت حاصل تھی سمجھا نیند کر رہا ہے اس کو تار سمجھ آ گیا اب جواب عرض کرو سمجھو جواب یہ ہے حضرت کہ عظمت کے دو درجے ہیں کتنے درجے ہیں ایک درجہ ہے نفس سے عظمت کا کہ انسان کو بقدر ضرورت عظمت حاصل ہو کہ محلے کے اندر شہر کے اندر اس کی کوئی بے عزتی نہ کرے اس کو عزت دار سمجھا جائے ہر بندہ اس کا احترام کرے اور اس کو اچھی نگاہ سے دیکھے سمجھ لیجیے بات یہ ہے عظمت باقا ضرورت عظمت باقا ضرورت کہ انسان بے عزت شمار نہ ہوئے عزت دار شمار ہوئے ہر انسان اس کی عزت کرے اس کا احترام کرے اچھے کالمات کے ساتھ اس کو یاد کرے غیبوبت کی حالت میں اور جب آ جائے حاضر ہو جائے مجلس میں تو اس کا احترام کیا جائے اس کو بچھایا جائے فیصلے کرائے جائے وغیرہ وغیرہ اس کو کیا کہا جاتا ہے عظمت بقدر ضرورت دوسرا درجہ ہے عظمت کا اونچا درجہ کہ سارے علاقے کا رئیس اور سردار ہوئے سارے علاقے کا کیا ہوئے رئیس اور سردار کتنے درجے ہو گئے دو حدیث پاک کے اندر جس عظمت کا اس بات ہے وہ ہے عظمت بقدر ضرورت عظمت بقدر کہ نبی علیہ و تسلیم کو مکہ مکرمہ کے اندر عظمت بقدر ضرورت حاصل تھی کہ آپ کو بڑے اچھے لفظوں میں یاد کرتے تھے آپ کی عزت کرتے تھے احترام کرتے تھے آپ سے فیصلے کروایا کرتے تھے جب آپ تشریف لاتے مجلس میں تو کہتے جا صادق امین صادق امین آ گیا تو سمجھ رہے ہو یہ عظمت حضرت کو حاصل تھی کوئی بندہ حضرت کو حکارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا ہر بندہ آپ کا احترام کرتا تھا بات سمجھیں گے حدیث کے اندر اس کا اس بات ہے اور یہاں جو نفی ہو رہی ہے عظمت کے اعلیٰ درجے کی نفی ہو رہی ہے عظمت سے چونکہ آپ مکہ مکرمہ کے اندر رئیس شمار نہیں ہوتے تھے بڑے مالدار آپ شمار آپ تجارت ضرور کیا کرتے تھے آپ کا کھانا پینا اپنا تھا سب کچھ تھا لیکن جس طرح رئیس ہوتا ہے سردار ہوتا ہے آپ کو رئیسوں والی عظمت جو ہے وہ حاصل نہیں تھی یہاں اس کی نفی ہے تو سمجھ آیا ہے عظمت با قدر ضرورت آپ کے پاس موجود تھی اور اس کا اس بات حدیث پاک کے اندر آیا ہے یہاں جو نفی ہو رہی ہے یہ عظمت سے اعلیٰ درجے کی نفی ہو رہی ہے کہ جس طرح سے کوئی رئیس ہوتا ہے سردار ہوتا ہے بڑے پیسے والا ہوتا ہے وہ حضرت کے پاس نہیں تھی اس کی نفی ہو رہی ہے تو سمجھ آیا ہے اب تمہارے پاس عظیم ان پر کچھ لکھا ہوا ہے نفی جاہ بقدر ضرورت کے نہیں پر نفی جاہ حش پر نفی جاہ بقدر ضرورت کے ہاں قدر ضرورت والی عظمت کی نفی نہیں ہو رہی یہاں وہ آپ کے پاس موجود تھی نفی جاہ بقدر ضرورت کے نہیں کزال کا تو روسلفی نہ صدق قوم بخاری بلکہ طرف کے درجہ کی نفی ہے کس کی نفی ہے طرف منا حضمت عظمت کا جو اونچا درجہ ہے اعلیٰ درجہ ہے اس کی نفی ہو رہی ہے اصل عظمت کی نفی نہیں ہو رہی ہے بات سمجھے میری طرف دیکھو اگلی آیت کا مطلب سمجھا دوں پھر انشاءاللہ ترجمہ شروع کرتے ہیں میری طرف دیکھو گے پہلا پہلی تمہید عرض کر رہا ہوں رحمت الہیہ دو قسم ہے کتنی قسم ہے یہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں پہلے دن سبق کے اندر جی ربنا وسعت وسکل رحمتوں علما وہاں اجمالی بات عرض کی تھی آج پھر عرض کر رہا ہوں رحمت الہیہ کتنی قسم ہے ایک ہے رحمت خاص اور دوسری ہے رحمت عام ماہ رحمت خاصہ اور رحمت خاصا تو یہ ہے کہ اللہ پاک انسان کو نبی بنا دے کیا بنا دے نبی بنا دے یا صدیق بنا دے یا صالحین میں سے بنا دے اس کو علم دین دے دے جی جنت دے دے اپنا دیدار کروائے جنت کے اندر جنت کی نعمتیں دے دے یہ ہے رحمت خاصہ ہے اور اس کا دوسرا نام ہے بڑی رحمت اس کا دوسرا نام کیا ہے بڑی رحمت رحمت کبیرہ سمجھا نا پھر اور اس کو خاصا کیوں کہتے ہیں خاصا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مخصوص افراد کے ساتھ مختص ہے مخصوص افراد کے ساتھ مختص ہے نبوت چند افراد کے ساتھ مختص ہے چند لوگوں کو اللہ نے نبی بنایا ہر ایک کو نبی اسی طرح صالحین صدیقین شہداء نیکی جنت یہ چیزیں جو ہیں یہ مخصوص لوگوں کو عطا فرمائی ہر انسان کو نہیں دی دوسرا قسم ہے رحمت عامہ روزی فراق دے دینا تندرستی دے دینا کاروبار میں ترقی دے دینا اولاد دے دینا مکان پکا دے دینا کار کوٹھی مربع دے دینا یہ رحمت جو ہے یہ رحمت عامہ ہے کیونکہ یہ ہر انسان کے ساتھ ہے یہ مخصوص لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ روزی سب کو دے رہا ہے سب سے مراد چاہے خواب و مومن ہے خواب و کافر ہے خواب و خواب و کافر ہے خواب و مشرق ہے خواب و مبہد ہے خواب و دہری ہے خواب خدا کو مانتا ہے اللہ نے اس میں کوئی فرق نہیں فرمایا کافروں کو تندرستی دے دی کافروں کو پیسہ دے دیا آپروں کو دے دیا غیروں کو دے دیا آپروں کو تندرستی غیروں کو دے دی اس میں مومنین اور غیر مومنین کی کوئی ہے پہلا قسم جو تھا رحمت کا وہ مومنین کے ساتھ مختص ہے چند لوگوں کے ساتھ مختص ہے لیکن یہ قسم رحمت کا جو ہے یہ مومنین کے ساتھ مختص ہے نہیں ہے اس لیے تو رحمت عام ماہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عام ماہ یہ عام ہے اور اس کا دوسرا نام ہے چھوٹی رحمت چاہے چھوٹی رحمت رحمت سریلا کچھ سمجھ آیا ہے یہ بات یاد رہے گی یہ تمہید ختم ہو گئی اب آگے جواب ہے اس سوال کا وہ کہتے تھے کہ کسی رئیس کو پیغمبر کیوں نہیں بنایا گیا اللہ نے فرمایا کوئی میری رحمت یہ نبوت والی تمہارے پاس ہے کہ تم تقسیم کر رہے ہو کہ جس کو تم چاہو نبی بنا دو جس کو تم نہ چاہو نبی نہ بناؤ سمجھ رہے ہو تم جو کہتے ہو کہ اس کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا اس کو کیوں بنایا گیا ہے کیا یہ میری رحمت نے جواب دیا کہ تم جو کہتے ہو کہ فلانے کو نہیں بنایا گیا اور فلانے کو بنایا گیا یہ کیوں ہوا ہے اللہ نے فرمایا میری رحمت کے مالک تم نہیں ہو میں آپ مالک ہوں سمجھا اگر تم مالک ہوتے تو تمہاری مرضی چلتی میں آپ مالک ہوں میں جس کو چاہوں نبی بنا دوں تمہارا کیا ہے جواب سمجھ آیا آگے چلو ذرا اور بات سن لو اللہ فرماتے ہیں نبوت جو ہے یہ تو میری بڑی رحمت ہے نبوت تو میری بڑی رحمت ہے میری جو چھوٹی رحمت ہے روزی رزق والی وہ بھی میں نے ان کے قبضے میں نہیں دی وہ میں نے اپنے پاس رکھی ہے تو بڑی رحمت میں ان کے قبضے میں کیوں دے دیتا کچھ سمجھ آیا ہے چھوٹی رحمت جو ہے روزی رس والی وہ بھی میں نے اپنے قبضے میں رکھی ہے اور کسی اور کے قبضے میں نہیں دی تو بڑی رحمت جو ہے نبوت والی وہ میں ان کے قبضے میں کیوں دیتا کہ تم جس کو چاہو نبی بناتے رہو چھوٹی رحمت بھی میں نے اپنے پاس رکھی ہے بڑی رحمت بھی میں نے اپنے پاس رکھی ہے میں جس کو چاہوں نبی بناؤں سمجھ یہ بات اب پرو مانا ہم یا قسمون رحمت رب دے کا حضرت نچل کا جواب شکوا لکھا ہے جواب آیا یہی تقسیم کرتے ہیں خود رحمت تیرے رب کی کو کیا یہی قاسم ہیں نبوت کے رحمت سے مراد نیچے کیا لکھا ہے رحمت خاصہ خاص یعنی نبوت ہاں کیا یہ نبوت والی رحمت کو یہی تقسیم کرتے ہیں جو انہوں نے محمد علیہ السلام کو نبی نہیں بنایا اب اس لیے اعتراض ہو رہا کہ یہ کیسے نبی بن گیا ہے آیا یہی تقسیم کرتے ہیں رحمت تیرے پروردگار کی کو رحمت خاصا یعنی اب جہاں ہاشیا لکھا ہے وہ پڑھ لو ہاشیا اوپر اوپر تمہارے پاس لکھا ہے اوپر اوپر ہاشیا چھوٹا تھا کیا لکھا ہے یعنی ان کی معیشت تو ہمارے ہاتھ میں ہے آیا میری رحمت ان کے ہاتھ میں ہوگی یہ خیال باطل ہے یہ خیال کیا ہے کرو مانا آجا یہی تقسیم کرتے ہیں رحمت تیرے پروردگار کی کو نحن قسمنا بینہم معیشتہم علت عدم تصویر علت او بڑی رحمت تو کجا ہم نے تو چھوٹی رحمت کا بھی ان کو اختیار ہے کیا ضروری رزق والے ہم آپ تقسیم کر چکے ہیں کیا مانا کرو گے ہم آپ ہم خود تقسیم کر چکے ہیں ازل کے اندر کب ازل کے اندر بین ان کے درمیان روبی رزق ان کی زندگی دنیا کے اندر ان کی روبی رزق جو دنیا کے اندر ان کو مل رہا ہے ہم آپ ازل کے اندر تقسیم کر چکے ہیں جب روبی رزق ہم خود تقسیم کرتے ہیں تو بڑی رحمت نبوت والی ہم ان کے ہاتھ میں کیوں دیں گے یہ بات نہیں حضرت یہ یاد کر لو کہ نہلو کی تقدیم حسر کے لیے ہے کس کے لیے ہے ہاں یہ مسند علیہ جو ہے یہ ضمیر ہے اس کو مقدم کرنا مسند فیلی پر یہ کس کے لیے ہوتا ہے حسر کے لیے خیال کرنا صرف ہم ہی تقسیم کر چکے ہیں صرف ہم ہی تقسیم کر چکے ہیں ازل کے اندر ان کے درمیان روزی رز گئے ان کی پھر حیات دنیا زندگی دنیا کے اندر برا اور اوپر کیا ہم نے نیچے لکھا ہوگا اس تقسیم میں اس تقسیم میں اونچا کیا ہم نے بعد ان کے کو اوپر کے سمجھا دراجات درجات میں درجات کے اندر ہم نے بازو کی روزی بڑھا دی بازو کی گھٹا دی کیوں خیزا لے جتا خیزا پر حضرت دو تین لفظ ہیں لے جتا خیزا پر ایک تو عنوان لکھا ہے حکمت تفاوت درجات حکمت تفاوت درجات اچھا اور دوسرا حضرت لے جتا خیزا سے پہلے ہاں <clears throat> تاکہ اس سے یہ مسلحت حاصل ہو لکھا ہوا لکھ لو پھر لکھ لو تاکہ اس سے یہ مصلیحت حاصل ہو تاکہ اس سے یہ مصلیحت حاصل ہو کہ بنا لے وے بعد ان کا بعض کو سخرین خدمت گار تاکہ جو غریب ہے وہ خدمت بار گار بن جائے تاکہ بنا لے وے بعد ان کا بعض کو سخرین خدمت گار اور عالم کا نظم ٹھیک رہے اور تاکہ بنا لے رہے بعض ان کا بعض کو خدمت گار اور عالم کا نظم ٹھیک رہے چونکہ سارے اگر چودھری بن جائیں تو پھر خدمت کون کرے گا سمجھا <clears throat> تاکہ بنا لے رہے بعض ان کا بعض کو سخرین خدمت گار اور عالم کا نظم ٹھیک رہے وہ رحمت و کا اور رحمت تیرے پروردگار کی وہ بہتر ہے اس سے جو یہ جمع کرتے ہیں سمجھ رہے ہو یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ عرض کرنا ہے سمجھ بات اس آیت نے ہمیں یہ بتایا ہے نحن قسمنا بین ہم عیشتم والی آیت نے کہ اللہ تبارک مطالعہ روزی کا جس طرح عطا کرنے والا ہے اسی طرح روزی کو تقسیم کرنے والا بھی خود کون ہے اللہ روزی کا عطا کرنے والا بھی کون ہے اور روزی کا قاسم اور تقسیم کرنے والا بھی کون ہے اللہ اصل بات یہ ہے کہ غالی آج کل ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ روزی کا دینے والا اللہ ہے تقسیم کرنے والے حضرت نبی علیہ السلام روزی کون تقسیم کرتے ہیں نبی علیہ السلام ہماری زبان میں شعر بھی مشہور ہے تیزا خدا وڈیندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا دیتا ہے محمد علیہ السلام تقسیم کرتے ہیں بات سمجھ ہے وہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں دلیل میں حدیث میں آیا ہے بخاری مسلم دیگر کتب کی حدیث ہے انما آنا قاسم اللہ ہو جوتی انما آنا قاسم اللہ ہو جوتی میں تقسیم کرنے والا ہوں اللہ دیا کرتا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ دیتا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو نبی علیہ السلام نے صاف فرما دیا کہ میں روزی تقسیم کرتا ہوں بات سمجھ لیجیے پہلی بات تو یہ عرض کروں کہ روزی کا جس طرح موتی اللہ ہے قاسم بھی اللہ دلیل کیا ہے قرآن پاک کی یہ آیت کھڑی ہے نہ نو قسم نہ بین ہم آپ تقسیم کر چکے ہیں عدل کے اندر ان کی روزیاں سمجھ رہے ہو یہ آیت بھی بتا رہی ہے اور ایک صحیح حدیث ہے سیاح ہے سکتا وغیرہ کی دوسری کتابوں میں بھی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت کے رحم میں نطفہ قرار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ اس پر مقرر کر دیتے ہیں کیا مقرر کرتے ہیں حالانکہ آپ فرماتے ہیں حالانکہ اللہ پاک خوب جانتا ہے اس کو لیکن اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ حکمت بالغاہ کے ساتھ اپنا اس نے جو نظام بنایا ہے اس کے ساتھ ایک ملک اس پر مقرر کر دیتے ہیں جو اللہ کو بتلاتا رہتا ہے کہ یا اللہ ابھی تک وہ پانی کا قطرہ ہے چالیس دن بعد جب خون کا قطرہ بنتا ہے تو وہ اللہ کو بتاتے ہیں کہ یا اللہ اب خون بن گیا ہے پھر چالیس دن کے بعد وہ کیا بنتا ہے مزغہ تو اللہ کو بتاتا ہے کہ یا اللہ اب مزغہ ہے پھر مزغہ بننے کے بعد ابھی تک وہ انسان نہیں بنتا کہ اللہ اس ملک کو کہتا ہے کہ چار چیزیں لکھ دو کتنی چیزیں لکھ دو پہلی بات لکھ دو کہ یہ مذکر ہوگا یا مونس ہوگی سمجھا یہ بچہ بنے گا یا بچی بنے گی ایک نمبر دو یہ لکھ دو کہ یہ سعید بنے گا یا شقی بنے گا نیک بخت بنے گا یا بدبخت بنے گا نمبر تین لکھ دو کہ یہ روزی کیا کھائے گا پیدا ہونے کے بعد یہ کیا کھائے گا اس کی روزی لکھ دو نمبر چار اس کی موت لکھ دو کتنی چیزیں لکھی جاتی ہیں چار ادا کرن ام انسا اشقی ام سعید ان ما یا کولو متا یم تو سمجھا کہ یہ کہاں اور کب مرے گا کیا کھائے گا اور بد وقت یا نیک وقت ہوگا اور مذکر یا مونت ہوگا یہ چار چیزیں لکھے جانے کے بعد پھر اس کو بندہ بنایا جاتا ہے پھر اس کو بندہ بنایا جاتا ہے جس طرح اللہ کا حکم ہوتا ہے اس طرح مذکر یا مونت یا جو بھی ہوتا ہے وہ سارا بنتا ہے بلکہ اس حدیث کے بعد کلمات کے اندر تو یہ بھی آیا ہے ان اللہ قد فراغ من عباد ہی من اربین ان اللہ قد فراغ من عباد ہی من اربین اللہ پاک اپنے بندوں کے چار کاموں سے فارغ ہو چکا ہے اللہ پاک اپنے بندوں کے چار کاموں سے فارغ ہو چکا ہے وہ چار کام یہی ہے یعنی اللہ نے لکھ دیے ہیں اب آگے نہیں لکھے گا کچھ سمجھ آیا ہے تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک پتارہ بندے کے پیدا کرنے سے بلکہ بندے کے جسم بننے سے بھی پہلے اس کی روزی معین کر دیتا ہے اس کی روزی کیا کرتا ہے معین کر دیتا ہے تو تقسیم کر دیتا ہے یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ روزی کا موتی جس طرح اللہ ہے قاسم بھی اللہ ہے بات ہو نہیں کتنی حدیث ہے کتنی ہم ایک حدیث ہوگی میری طرف مجھے دکھاؤ پرانے پاک بالکل اب تمہارے پاس ہاشیے پر جناب لکھا ہوگا حاشیہ کا کونے پر دیکھو کونے پر یہ اور چیز لکھی ہوئی ہے وہ میں دکھا کر بعد میں دکھانا ہے اور حدیث حضرت مستدرک حاکم مسند احمد احمد بن حنبل حضرت عبداللہ بن مفعود سے روایت ہے نبی علیہ السلام اور تسلیم نے ان اللہ قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم ان اللہ قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہاری روزیاں تقسیم کر دی ہے جس طرح سے اللہ نے تمہارے اخلاق تقسیم کر دی ہے کہ کوئی نرم طبیعت کا ہے کوئی سخت طبیعت کا ہے نہیں کوئی باخل کا ہے کوئی بے کا ہے وغیرہ وغیرہ کسی کے دل میں تکبر ہے کسی کے دل میں توازو ہے وغیرہ اللہ نے جس طرح تمہارے اخلاق تقسیم کر دیے اس طرح تمہاری روزی بھی اس طرح تمہاری روزی بھی تقسیم کر دی ہے یہ دوسری حدیث ہے جو صاف بتا رہی ہے کہ جس طرح موتی اللہ پاک ہے تقسیم کرنے والا بھی کون ہے اللہ پاک اب تم عبارت پڑھو یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کی غنیت طالبین کی عبارت ہے سمجھا غنیا کا جلد والا صفحہ سٹ کا حوالہ ہے قدارا ارزا کا ہوں و آجالا ہوں قدارہ ارزا کا ہوں و آجالا ہوں یہ صفائی کا پر ہے عقائد لکھ رہے ہیں کہ انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزیوں کو بھی تقسیم کر دیا اور موتوں کو بھی تقسیم کر دیا کہ فلانا کب مرے گا فلانا کب مرے گا اور عبارت نیچے لکھی ہے صفائی قطر کی وہ ان ہو قسم الرضا کا وقدہ رہا وہ ان ہو قسم الرضا کا وقدہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزیوں کی تقسیم کر دیا اور اس کا اندازہ لگا دیا ہے بلکہ یہاں حضرت پیر محبوب سبحانی رحمہ اللہ پیر پیران نے بڑا عجیب لفظ بولا ہے آگے فرماتے ہیں قسم و زیدن یا کو امر زید کا حصہ امر کبھی نہیں کھا سکتا زید کا حصہ اور امر کا حصہ زید کبھی نہیں کھا سکتا آگے بڑی عجیب بات ہے سبھی کہ زید کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اللہ نے تقسیم کر دیا ہے کہ آج بروزے اتوار آج اتوار ہے نا جی آج اتوار کے دن فلاں بندے نے یہ کھانا ہے تو اس کو یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو کل کھائے یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو سوموار کے دن تک مؤخر کر سکے وہ آج ہی کھائے گا اور جو سوموار کے بارے میں لکھا ہے کہ کھائے گا اس کو یہ طاقت نہیں ہے تو اس کو آج کھا لے سمجھا مقدم کا موخر نہیں ہو سکتا اور موخر کا مقدم نہیں ہو سکتا اور آگے فرماتے ہیں کہ جس انسان کا اللہ نے عیش ہلکا لکھا ہے اس کا اچھا کبھی نہیں ہو سکتا جس کا اچھا لکھا ہے اس کا ہلکا کبھی نہیں ہو سکتا سمجھا نہیں تو پیر محبوب سبحان ہی رہے گا اللہ غالیوں کو اپنا الزام دینے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جن کو تم گیارہویں کبھی ناگا نہیں کرتے وہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ روزیوں کا تقسیم کرنے والا کون ہے اللہ باقی رہی وہ حدیث انما انا قاسم اللہ ہو جو تھی تو حدیث جو ہے اصل کے اندر وہ کتاب العلم کی ہے کس کی ہے اس حدیث کا ابتدا دیکھو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نمجین سے روایت ہے آپ فرماتے نبی نے فرمایا منظور دلہ ہو گئی خیرن فق الدین منظور دلہ ہو گئی خیرن جو فق فی الدین اللہ جس انسان کے ساتھ خیر عظیم کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی فقاہت اور سمجھ عطا فرماتے ہیں اللہ میں آگے فرمایا کا انما عن قاسم اللہ ہو جو میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اللہ ہی دیا کرتا ہے امام بخاری علیہ رحمت صدیق کو کتاب العلم کے اندر لے آیا کیا بتلاتے ہیں بتلاتے یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ علم میں تقسیم کرتا ہوں کیا کرتا ہوں اللہ مجھے جو وہی بھیجتا ہے میں آگے تمہیں دے دیتا ہوں آگے کسی کا ذہن زیادہ وہ اس حدیث سے دس مسئلے نکالتا ہے کسی کا ذہن کم ہے وہ اس سے پانچ مسئلے نکالتا ہے کسی کا ذہن بالکل نہیں ہے وہ ایک مسئلہ بھی نہیں نکالتا سمجھ رہے ہو میرا کام ہے علم کو تقسیم کرنا آگے کسی کو تھوڑا دینا کسی کو زیادہ دینا وہ کس کا کام ہے اللہ کا کام ہے میرا کام ہے بیان کر دینا جو کچھ اللہ مجھے دیتا ہے میں آگے بیان کر دیتا ہوں اب آگے ہر ایک کا فہم مختلف ہے کسی کو اللہ نے زیادہ ذہن دیا کسی کو کم دیا کسی کو اس سے بھی کم دیا ہے کہ جواب کیا ہے کہ یہ حدیث کس کے متعلق ہے کس کے متعلق ہے علم کے متعلق ہے البتہ امام بخاری علیہ رحمت حدیث کو کتاب الخمس میں بھی لے آیا ہے کہاں لے آیا اور امام مسلم علیہ رحمت اس کو کتاب الزکات میں لے آیا ہے سمجھا تو اس سے اشارہ ہے مال کی تقسیم کی طرف کس کی طرف ہے لیکن وہ مال کی تقسیم ماتہ تک اسباب ہے چاہے مناسب کہتے تھے ہمیں زیادہ دو اگر ان کی مرضی کے مطابق نہ دیا جاتا <coughs> عبد القدوس ہے اچھا سنو بات ماتا کل اسباب مراد ہے کیا مراد ہے منافقین کو ان کی مرضی کے مطابق مل جاتا تو چپ کر جاتے ورنہ تو اعتراض شروع کر جاتے دیتے بمن ہم منجل میدوں کا فدا کا سمجھا پین او تو منہا رضو ویلم جو ہوتا ہوں میرے ہاتھ ادام اگر ہم اچھا بات منافقوں کو یہ خیال ہوتا تھا کہ ہمیں سب سے زیادہ دیا جائے آپ نے فرمایا میاں اللہ پاک دیتا ہے زیادہ تو میں بھی زیادہ دے دیتا ہوں اللہ تھوڑا دیتا ہے تو میں بھی میرا کام ہے تقسیم کرنا اللہ پاک دیتا ہے میں تقسیم کر دیتا ہوں اللہ زیادہ دیتا ہے تو میں زیادہ تقسیم کرتا ہوں اللہ تھوڑا دیتا ہے تو میں تھوڑا تقسیم کرتا ہوں تقسیم مال ہے لیکن کون سی تقسیم ہے ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب مراد نہیں ہے اس لیے فلاح کرا اب کرو مانا بلولا ان الناس کو حضرت یہ حضرت حکارت مال و جاہ و مال دنیاوی کیا لکھا ہے ہاں اللہ فرماتے ہیں تم جو فخر کرتے ہو غرور کرتے ہو مال و دولت پر یہ مال و دولت چیز کیا ہے یہ تو کلیل حقیر چیز ہے سمجھا یہ تو میں کافروں کو اور اپنے دشمنوں کو دیتا ہوں ان کو دیتا ہوں اگر یہ نہ ہوتی بات کہ سارے لوگ جو ہیں وہ کافر بن جائیں گے تو میں تو کافروں کو اتنی دولت دیتا کہ ان کے پاؤں تلے سونا ہوتا ان کے پاؤں تلے چاندی ہوتی سمجھ رہے ہو نبی علیہ اور تسلیم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ دنیا کا قدر میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے مچھر کے مچھر کے پر کے برابر اگر میرے ہاں قدر ہوتا تو میں کافر کو ایک گھونٹ دنیا کا نہ دیتا پیسے اور دولت کا سمجھا آپ کرو مانا اناس ہو یہ اسی شکوے کے متعلق قرآن والے شکوے کے متعلق کہ کہ تم کہتے ہو رئیس رئیس پراطا قرآن تمہیں دولت پر فخر ہے دولت چیز کیا ہے اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہو جائیں گے بہت لوگ انداز کے لیے بہت لکھا ہے نا جی بہت لوگ امت واحد ایک ہی جماعت یعنی کافر لجالنا البتہ کر دیتے ہم واسطے ان لوگوں کے جو انکار کرتے ہیں رحمان کی توحید کا انکار کرتے ہیں رحمان کی توحید کا جی لب یوت لے من یکفروں کا من مبدل من ہو ہے اور لے بوت ہم بدل استعمال ہے کر دیتے ہم البتہ کر دیتے ہم واسطے ان لوگوں کے جو کفر کرتے ہیں رحمان کا یعنی ان کے گھروں کے لیے چھتے چاندی کی چھتیں چاندی کی وہ مہارے جا سیڑھیاں جب اوپر ان سیڑھیوں کے قدم رکھ کر چڑھتے وہ جن سیڑھیوں پر قدم رکھ رکھ کر وہ چڑھتے ہیں وہ سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیتا یعنی چاندی ان کے پاؤں کے تلے ہوتی روندی جاتی اور وہ اس کے اوپر چڑھے جاتے سمجھا اوپر اس کے قدم رکھ کر چڑھتے والے بوتے ہیں اور ان کے گھروں کے لیے دروازے سور اور پلنگ ارے ہا جب تک اونا اوپر ان کے سہارا کرتے ہو پلنگ ہوتے چاندی کے سمجھا دروازے ہوتے چاندی کے صرف دروازے مراد نہیں اب وابن پر لکھا ہے چوکھٹ اوفل وغیرہ کچھ نہیں لکھا اب وابن کے لیے لکھ لو لکھ لو ہمت کرو چوکھٹ اوفل وغیرہ چوکھٹ قفل وغیرہ چوکھٹ قفل وغیرہ یعنی صرف دروازے نہیں بلکہ دروازوں کے ارد گرد جو لکڑی لگی ہوتی ہے ہم اس کو چوکھٹ کہتے ہیں وہ بھی اور اس کے تالے بھی اور کنڈے بھی اور اس کے متعلقات سارے جو سارے کے سارے کس کے ہوتے چاندی کے ہوتے چوکھٹ قفل وغیرہ رکھ لیا اچھا سر فرماتے ہیں علیہ جتا تک اوپر ان تختوں کے بیٹھ کر سہارا کرتے ہو بخروفا دروخن منصوب ہے اور اس کا ناصب نو کوئی ہم مقدر ہے کیا مقدر ہے لکھا ہوا ہے نو تی ہم زخرو اور یہی چیزیں دیتے ہم ان کو سونے کی یہی چیزیں دیتے ہم ان کو سونے کی یہی چیزیں سونے کی ہم ان کو دیتے بہن کلو والے کا لیکن سمرا کیا لکھا ہے سمرا لکھا ہے نا جی لیکن نتیجہ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ ان کلو زالے کا اور نہیں ہے یہ سارا کچھ لما متا حیات دنیا لما بے اللہ ہے مگر نفع ہے زندگی دنیا کا مگر نفع زندگی دنیا کا اور کچھ بھی نہیں ہے مگر نفع زندگی دنیا کا نیچے لکھا ہے یعنی قلیل اور حقیر ہے یعنی قلیل اور نہیں لکھا ہوا متا کے نیچے لکھ لو یعنی قلیل اور حقیر جگہ پڑی ہے یعنی قلیل اور حقیر یہ لفظ لگا لو کرو مانا مگر نفع زندگی دنیا کا یعنی کلیل حقیر ابل گئے پھر آخر فنا پھر آخر فنا ہے یہ بل آخرت ہو اور آخرت تیرے پروردگار کے ہاں لل متقین لل متقین بل گئے مستحقین آخرت مستحقین آخرت وقت متقین کی ہے اللہ بجالام میں لل متقین کو ابل گیا من تقشر کا اذرو علم کیا لکھا ہے ہاں جو شرک سے بچتے رہے ان کے لیے آخرت ہے بمن یاشو اندر رحمان ہے بمن یاشو کے نکل گا زجر ما تخویف اخروی زجر ما تخویف اخروی نہیں لکھا ہوا اور مشرقین کے نہ ماننے کی وجہ یہ لکھا ہے اچھا تو زجر ما تخویف بھی لکھ لو نا کیا اچھا ہے ہاں لکھا ہے اچھا زجر ما تخویف اخروی یہ لفظ لکھ لو جی عنوان یہ صحیح ہے زجر ما تخویف اخروی حاشیے پر اوپر لکھ لو جو عبارت لکھی ہے نا حاشیے پر اس کے اوپر لکھ لویا شوان ذکر رحمان اور وہ انسان جو اندھا ہوتا ہے جان بوجھ کر نہیں لکھا اندھا ہوتا ہے ہاں زور ہی زور ایسے اندھا بنتا ہے جان بوجھ کر ذکر رحمان نصیحت رحمان سے نقید لہو شیطان ہا سمرے اے عن القرآن طریقہ ہے جو لوگ قرآن سے منہ موڑتے ہیں سمجھا تو نقید لہو شیطان مقرر کر دیتے ہیں ہم اس پر ایک شیطان ایک نا مقرر کر دیتے ہیں ہم اس پر شیطان فہو ہو بل تک وہ شیطان وقت اس کے ہر وقت کا ساتھی ہوتا ہے کرین ان کے نیچے ہر وقت لکھا ہے کرین ان ہر وقت کا ساتھی ہوتا ہے مشغل مشغلہ ہے مشغل شیاطین کیا ہے ان کا مشغلہ بل اور بے شک وہ شیطان لا خدون ہم البتہ روکتے رہتے ہیں ہم ان مورین کو ہم ان مور نے منہ موڑ لیا ان کو روکتے رہتے ہیں یعنی قبیل راہ راست سے راہ راست سے وجہ سگونا اور سمرہ تسلط شیطان کے مسلط ہونے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور گمان کرتے ہیں وہ مور کون گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ محتدون صحیح راہ پر آنے والے ہیں وہ ہدایت والے ہیں انہوں نے صحیح راہ حاصل کر لیا ہے سمجھ رہے ہو ہم حق پر ہیں اور وہ گمان کرتے رہتے ہیں کہ بے شک وہ محتدون راہ راست پر ہیں انا سمرہ اخرویا طریقہ ہے ہاں نقیت لہو شیطان سمرا دنیا تھا اے رات کا یہ جو ہے یہ سمرا اخرویہ ہے یعنی ندامت و تحفر غیر مفید یعنی ندامت و تحفر غیر مفید ندامت اور تحفر ہے لیکن جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے حتیٰ کہ جب کہ آ جائے گا وہ ہمارے پاس حتیٰ ادا سے پہلے یہ لفظ لکھنے ہیں جی اب تو نہیں مانتے حتیٰ ادا جا سے پہلے نہیں لکھا ہوگا آگے نہیں لکھا ہوگا لکھ لو لکھ لو ہتھی غایت ہے نا جی اس کا مغیہ لکھنا ہے اب تو نہیں مانتے اب تو نہیں مانتے کہ جب آ جائے گا وہ ہمارے پاس وہ میاشو ہو وہ جو موردن قرآن ہے وہ آ جائے گا ہمارے پاس نچل کا اور اس کی غلطی ظاہر ہو جائے گی اور اس کی غلطی ظاہر ہو جائے گی یا علیہ کا بہنی کہے گا اے کاش کہ میرے اور تیرے درمیان بہنی درمیان میرے و بہنا کا اور درمیان تیرے نچلے گا دنیا میں کہاں دنیا میں وہ دل مشرقین دوری ہوتی مشرق مغرب کی دوری ہوتی مشرق مغرب کی سمجھا مشرقین یہ تقریباً کہا گیا ہے مشرق و مغرب کو مشرق کو غلبہ دے کر مشرق ان کا دیا گیا میں تو سے اتنا دور ہوتا جس طرح مشرق مغرب سے دور ہے میں تیری شکل ہی نہ دیکھتا نہ تیرا ساتھی بنتا اور آج میں جہنم میں نہ جاتا اے کاش کے میرے اور تیرے درمیان دنیا کے اندر دوری ہوتی مشرق و مغرب کی فب قرین کیونکہ بس برا ساتھی تھا پاس برا ساتھی تھا کہ مجھ کو گمراہ کیا ساتھی جاتوں کہ مجھ کو گمراہ سمجھا بلنجن فاقم جاؤں میں ایک ضلع کو ان کم فی اللہ بھی مش میری طرف دیکھو ہاں، یہ بزرگ مشرقین جب دیکھیں گے کہ ہمیں جن لوگوں نے گمراہ کیا تھا وہ بھی جہنم میں پڑے ہوئے ہیں مشرقین جب یہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا وہ بھی تو خوش ہوں گے کہیں گے کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا آج وہ جہنم میں جل تو رہے ہیں نا اللہ فرمائیں گے کہ ان کے جہنم میں جلنے سے تمہیں کوئی فائدہ تمہیں فائدہ تو تب ہوتا تم خوش تب ہوتے کہ وہ جہنم میں ہوتے اور تم جنت میں ہوتے تم کس میں ہوتے تم بھی تو جہنم میں پڑے ہو جل رہے ہو وہ ان کا عذاب زیادہ ہے مزل ہونے کی وجہ سے تمہارا عذاب کم ہے زال ہونے کی وجہ سے لیکن بہرحال ہو تو تم بھی جہنم کے اندر تو تمہیں خوش ہونے کا کیا فائدہ اب ولنجن فا کم الجوما جوما کم فل آزاد ان فل آزاد خیال کرو ذرا ولنجن فا کم الجوم جن جن کم کا فائل ہے ان کم فل آزاد مشترکم جملہ کا تعبیل مفرت درمیان میں اس ظلم تم جائیے کرو مانا اور ہر جگنی نفع دے گا تمہیں آج کے دن ان یہ بات کہ بے شک تم عذاب کے اندر شریک ہو یہ بات تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی کہ وہ لوگ تمہارے ساتھ ہیں عذاب کے اندر کیوں اس ظلم تم جب کہ ظلم کیا ہے تم سب نے وہ بھی ظالم تم بھی ظالم یہ فرق ہے کہ وہ مضر ہے تم ظال ہو ورنہ وہ بھی مشرق تم بھی مشرق وہ بھی کافر وہ تم بھی کافر وہ بھی جہنم ہے تم بھی جہنم میں اس ظلم تم جب کہ ظلم کیا ہے تم نے اے اشرف تم جب کہ تم نے شرط کیا ہے بے شک تم کہ یہ کہ یہ بات کہ بے شک تم عذاب میں شریک ہو سمجھ رہے ہو یہ من یا شو ذکر رحمان ہے نا جی کیا لگ ہے من ہے نا من یہ من لفظن کیا ہے ہے مانن کیا ہے جمع ہے تو یاشو کو مفرد لایا گیا ہے کیا لایا گیا ہے اور فا ہوا لہو کریم کے اندر لہو کی ہو ضمیر بھی مفرد لائی گئی ہے دیکھ رہے ہو سدون ہوم <coughs> کا ہوم ضمیر جو ہے یہ بھی وہاں من کی طرف جا رہا ہے لیکن اس کو جمع لایا گیا من کے معنی کی رعایت کی گئی ہے من کے آگے وجہ سبون نے یہ بھی جمع لایا گیا انا ہم کا ہم دمیر بھی جمع لایا گیا یہ سارا من کے معنی کی رعایت کی گئی آگے ہتھیار جا آنا جہاں پھر مفرد آ گیا من کے لفظ کی رعایت ہے کالا کے اندر بھی من کے لفظ کی رعایت ہے رعایت ہے تو سن رہے ہو اچھا اسی طرح نقید لہو شہ نقید لہو ممین یاشو عن رحمان الرحمن نقید لہو شیطان لدن مفرد ہے مانن جمائے ہے کیونکہ ایک شیطانی نے بہت ہے لفظ مفرد کا مراد جنس ساری ہے اس لیے و لہو و ضمیر مفرد لایا گیا شیطان کے لفظ کی طرف جا رہا ہے ان ہوم ہوم ضمیر شیطان کی طرف ہے لیکن جمع لایا گیا لیا سدون بھی جمع لایا گیا سمجھ رہے ہو یہ کیوں جمع لایا گیا یہ شیطان کے جنس کی رعایت کی گئی یہ مانے کی رعایت کی گئی اب کرو مانا افان تو میں سما او تحجل اومیا یہ زجر ہے حضرت کو حضرت جب ان کی یہ حالت ہے سمجھا کہ وہ دنیا کے اندر منہمک ہیں زوری زور اندھے ہو رہے ہیں تو آپ خام خواہ ان کے پیچھے پریشان